بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو انہتر بت ٹوٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے زمانے کے بڑے بڑے بت ٹوٹ رہے ہیں گر رہے ہیں اہل ایمان اور اہل جہاد کی استقامت کو سلام کاش اذان دیتے ذبح ہوتا استقامت بڑی عظیم نعمت ہے اہل استقامت کی زندگی بھی بہترین ہوتی ہے اور موت بھی شاندار مگر جو استقامت سے محروم ہو جاتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا کسی نے بڑی اچھی مثال پیش کی ہے ایک مرغا تھا اونچی آواز اٹھتا قد اور بلند کلغی والا اذان دیتا تو میلوں تک آواز جاتی مگر پھر اس پر امتحان آ گیا مالک نے اسے کہا آئندہ اگر اذان دی تو ذبح کر دوں گا مرغا موت کے ڈر سے جھک گیا اور اذان چھوڑ دی چند دن بعد مالک نے کہا تم نے اگر آئندہ مرغیوں کی طرح آواز نہ نکالی تو ذبح کر دوں گا مرغے نے جان بچانے کے لیے مرغی کی آواز نکالنا شروع کر دی پھر چند دن بعد مالک نے کہا تمہارے سر کی اٹھی ہوئی کلگی اگر نہ جھکی تو ذبح کر دوں گا مرغے نے جان بچانے کے لیے اپنی کلگی زمین پر رگڑ رگڑ کر توڑ دی چند دن بعد مالک نے کہا اگر تم نے کل سے مرغی کی طرح روز ایک انڈا نہ دیا تو تمہیں ذبح کر دوں گا روشن خیال مرغہ لرز کر رہ گیا اب انڈا کیسے دے بے اختیار رونے لگا اور کہنے لگا ہائے کاش اذان دیتے ہوئے ذبح ہو جاتا کسی اچھے کام پر تو جان جاتی جان بچانے کے لیے اذان سے محروم ہوا خود کو معنس بنایا ہر جلت برداشت کی مگر ظالم دباتے ہی چلے گئے اور آج وہ مطالبہ کر دیا جو میں پورا کر ہی نہیں سکتا ذبح آج بھی ہونا ہے دو چار دن پہلے ہو جاتا لیبیا کا کرنل قذافی مضبوط رہا ڈٹا رہا اپنی قوم کی آنکھوں کا تارہ رہا مگر جب بڑھاپے میں جھکنا شروع کیا تو پھر دبانے والے دباتے ہی چلے گئے اور بالآخر جس قوم کی آنکھ کا تارہ تھا اسی قوم نے لاتوں مک کو سے کچومر نکال دیا شیخ عمر مختار بھی اسی لیبیا سے تعلق رکھتے تھے ان کو بھی موت آئی مگر اذان دیتے ہوئے لوگ آج بھی ان کی زندگی محسوس کرتے ہیں اور قذافی کو بھی موت آئی مگر کس قدر دلت ناک اللہ تعالیٰ کی پناہ اب ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مودی نے پٹھان کوٹ حملے پر شور اٹھایا اور پاکستان حکومت پر دباؤ ڈالا حکومت کے پاس استقامت کا راستہ موجود تھا وہ مودی کو دو ٹکا جواب دے دے دی کہ کشمیر کے حالات ٹھیک کرو یہ حملے کشمیر کی وجہ سے ہیں مگر حکومت جھک گئی دب گئی کوٹ کا مقدمہ پاکستان کی سرزمین پر دائر ہوا اور پھر بج دلی کے اس فیصلے نے ہر طرف خون ہی خون پھیلا دیا انڈین حکمران یہ سمجھ بیٹھے کہ اب ہم پاکستان کو جھکاتے جائیں گے اور اسے کمزور کرتے جائیں گے چنانچہ پھر ہر حملے پر انہوں نے ڈو مور کا مطالبہ شروع کر دیا اور جب مطالبہ پورا نہ ہوا تو باڈروں پر آگ لگا دی کیونکہ ان کے حوصلے بڑھ چکے تھے اور عادت بگڑ چکی تھی اسی تناؤ میں یہ تماشے کر رہے ہیں لیکن اگر آج بھی پٹھان کوٹ مقدمے کی ایف آئی آر ختم کر دی جائے اس سلسلے میں پاکستان نے جو غلط اقدامات کیے وہ واپس لے لیے جائیں تو انڈیا اپنی اوقات پر آ جائے گا کیونکہ مشرقین استقامت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے لیکن اگر خدا نخواستہ اس وقت انڈیا کے دباؤ کو قبول کیا گیا تو پھر تباہی بڑھے گی اور وہ انڈا دینے کے مطالبے تک آ جائیں گے اے ایمان والو کافروں کے سامنے نہ جھکو یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے یہ قرآن مجید کا فرمان ہے اور اسی میں ہماری نجات عزت حفاظت اور فلاح ہے اچھی قسمت کا سوال بات استقامت پر چل رہی تھی تو ایک اور منظر ذہن میں آ گیا کئی مسلمان جوں جوں بوڑھے ہوتے جاتے ہیں اسی قدر موت قبر اور آخرت سے غافل ہوتے جاتے ہیں کئی بوڑھے حضرات کو دیکھا گیا کہ ان کی آخری عمر میں یہ فکر بن جاتی ہے کہ شہر سے باہر کھلی فضا میں کوٹھی ہو فارم ہو کیونکہ اب شہر والے مکان میں دم گھٹتا ہے اب اچھا سا کارخانہ اور کاروبار ہو وغیرہ وغیرہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جن کو نعوذ باللہ آخری عمر میں حرام قسم کے شوق ہو جاتے ہیں غیر محرم عورتوں سے اختلاط شراب نوشی اور دیگر نشے وغیرہ بات ان کی ہو رہی ہے جو کچھ نیک ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے پہچانتے ہیں مگر بدنصیبی کہ اب جبکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آن پہنچا ہے تو ان کو اس کی تیاری کی کوئی فکر ہی نہیں بلکہ وہ اپنی اولاد در اولاد مکان در مکان اور جائیداد در جائداد میں الجھتے جا رہے ہیں شہر سے باہر کوٹھی اور فارم بھی بن رہا ہے مگر جنازہ پہلے اٹھ جاتا ہے اور قصہ ختم اب پیچھے والے اس جائیداد پر لڑتے مرتے ہیں دوسری طرف ایسے افراد بھی ہیں کہ جیسے ہی بڑھاپا آیا فوراً محبوب سے ملاقات کی تیاری میں ذوق و شوق سے مصروف ہو گئے پہلے چلنا آسان تھا اب مسجد جانے میں دشواری ہوئی تو عصر سے عشاء تک مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں کہ تین نمازیں پوری کر کے جائیں گے کبھی زہر میں آئے تو عشاء تک مسجد میں ہی رکے رہے کبھی سوچا کہ فلاں پلاٹ ویسے ہی پڑا ہوا ہے چلو آخرت کا گھر بنا لیتا ہوں وہاں مسجد بنوا لی اور متصل اس کے ساتھ اپنا اٹیچ بعد حجرہ بنوا لیا سبحان اللہ دو قدم اٹھائے اور مسجد میں اب جہاد میں نہیں جا سکتے تو دو تین مجاہدین کا وظیفہ اور خرچہ اپنے ذمہ لے لیا گویا کہ دلہن رخصتی کے انتظار میں آ بیٹھی اور اب رخصتی کے سوا کوئی سوچ نہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق تو رخصتی کے شوق سے بہت بلند بہت لذیذ اور بہت تسکین آور ہے بس قسمت کی بات ہے کچھ لوگ بڑھاپے میں اولاد کی جھڑکیوں جائیداد کے زخم اور زمانے کی ناقدری کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ بہت نورانی پاکیزہ باعزت اور شاندار بڑھاپا گزارتے ہیں بات وہی استقامت کی ہے جو لوگ دین ایمان اور جہاد پر استقامت رکھتے ہیں وہ ہر آئے دن مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں یا اللہ استقامت کا سوال ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا من کا رحم ان انت الوهاب بت گر رہے ہیں جب حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں فریضہ رسالت سنبھالا تو مکہ مکرمہ بتوں سے بھرا پڑا تھا بت بہت گندی اور ناپاک چیز ہے قرآن مجید نے جگہ جگہ بتوں کی حقیقت بیان فرمائی ہے اور انہیں گندگی غلازت اور بیماری قرار دیا ہے اگر کوئی مسلمان کسی بت کو دیکھتا ہو اور اس کا دل کراہیت اور نفرت سے بھر جاتا ہو تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے اگر کوئی کتا مکمل خارش خارش شدہ ہو پورے جسم سے بال اکھڑ گئے ہوں کھال کئی جگہ سے پھٹ گئی ہو اور زخموں سے بدبودار مادہ بہتا ہو اس کتے کو دیکھنے سے جتنی نفرت ہوتی ہے ایک بت کو دیکھنے سے پیدا ہونے والی گھٹن اور نفرت اس سے کہیں زیادہ ہے قرآن مجید نے بتوں کے لیے رجس کا لفظ ارشا استعمال فرمایا ہے انتہائی غلیظ گندگی اللہ تعالی ہماری اور ہماری آل و اولاد کی بتوں کے شر سے حفاظت فرمائے بت کچھ نہیں کر سکتے ان کا شر یہ ہے کہ ان کی پوجا کی جائے جس نے ان کی تعظیم اور پوجا کی وہ ہلاک ہو گیا اور بے انتہا غلیظ ہو گیا اگر آپ میں سے کسی کو میری یہ باتیں مبالغہ نظر آئیں تو وہ عذرائے کرم صرف ایک بار قرآن مجید کی وہ آیات مبارکہ پڑھ لے جن میں بتوں کا تذکرہ ہے تب وہ ضرور ان باتوں سے مکمل اتفاق کرے گا بتوں کے ساتھ نفرت ایمان کا اہم تقاضا ہے آج کل جو تصویر بازی اور پینافلیکسوں کی بوچھاڑ ہے ان کو دیکھ کر بھی دل بہت پریشان اور تنگ ہوتا ہے خیر یہ ایک الگ موضوع ہے بس آپ سب سے اتنی گزارش ہے کہ جاندار کی تصویر بنانے سے جس قدر بچ سکتے ہوں بچ جائیں آپ ہی کا بھلا ہوگا مکہ مکرمہ میں دو طرح کے بت تھے ایک تو پتھر اور دھاتوں کے وہ بت جو کعبہ شریف اور دیگر اہم مقامات پر پوجا کے لیے رکھے ہوئے تھے لات عزا منات اور حبل وغیرہ یہ اصل میں ماضی کے کچھ کامیاب اور مشہور شخصیتوں کے بت تھے جو تدریجاً محبت ادب تعظیم سے ترقی کرتے کرتے نعوذ باللہ خدا دیوتا اور بھگوان بنا دیے گئے اور دوسرے کچھ بت مکہ مکرمہ میں زندہ موجود تھے ایسے معروف مشہور اور مؤثر افراد جن کے ہر حکم کی پوجا کی جاتی تھی اور مرنے کے بعد انہوں نے بھی دیوتا اور بھگوان بن جانا تھا حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی محنت اور استقامت نے مکہ مکرمہ اور جزیرت العرب سے ان دونوں قسموں کے تمام بتوں کا صفایا کر دیا بت کبھی بھی ایمانی استقامت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے مکہ مکرمہ اور جزیرت العرب کے مردہ اور زندہ بت کیسے ٹوٹے اور گرے یہ بڑی ایمان افروز داستان ہے کبھی موقع ملے تو سیرت مبارکہ میں پڑھ لیں آج یہ عرض کرنا ہے کہ انڈیا بھی ناپاک بتوں کا مرکز ہے وہاں پتھر سونے اور کانسی کے بت بھی ہیں اور زندہ بت بھی جنہوں نے آگے چل کر بت بننا ہے ان زندہ شرنگیز بتوں کا ایک خطرناک جتھا آر ایس ایس نے تیار کیا یہ بت انڈیا سے توحید کے خاتمے کے لیے ایک بڑی طاقت بن کر اٹھے ایڈوانی رجو بھیا واجپائی پرم راج ہنس بال ٹھاکرے کشن لال شرما سشما سوراج مرلی منوہر جوشی اور اما بھارتی وغیرہ ان سب بتوں نے اپنی تمام محنت اور خباست کو جمع کر کے ایک انڈا دیا جس کا نام ہے مودی یہ آر ایس ایس کے بڑے بتوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے پھر مشرقین نے اپنی تمام تر سیاسی اور اقتصادی طاقت استعمال کر کے اور ساری دنیا سے اپنا سرمایہ استعمال کر کے مودی کے بت کو انڈیا کا حکمران بنایا مقصد یہ تھا کہ اب انڈیا سے اسلام اور مسلمانوں کو مکمل ختم کر دیا جائے گا اور افغانستان اور ایران کو ساتھ ملا کر پاکستان کو بھی مٹا دیا جائے گا اور یوں اکھنڈ بھارت کا سو سالہ خواب پورا ہو جائے گا مگر اہل ایمان اور اہل جہاد کی استقامت کو سلام بدھ پرستوں کا یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو رہا ہے اور اب تو مودی ایک ایسے جال میں پھنس چکا ہے کہ بھارت کا ہر شخص اسے گالیاں دے رہا ہے کل تک جو مودی ان کا بھگوان تھا آج وہی پورے انڈیا میں سب سے قابل نفرت ہے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ سو سالہ منصوبہ کیسے ذلیل اور ناکام ہوا بتوں کا جو طاقتور جتھا آر ایس ایس نے تیار کیا تھا وہ آج زرد پتوں کی طرح بکھر رہا ہے تین چار تو مر چکے ایڈوانی واجپئی اپنی چارپائیوں پر پڑے ہیں سشما سوراج کے گردے فیل ہو چکے اور اما بھارتی جلتوں اور بدنامیوں میں ہے اور مودی آج انڈیا کی سب سے فوش گالی بن چکا ہے